الله عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله تيري چوتھ جو سر نہ جھکا جاتے ہیں جو سر اپنا جھکا جاتے ہیں ہر بلندی کو وہی نیچا دکھا جاتے ہیں ہر بلندی کو ہی نیچا دکھا جاتے ہیں سرفرازی ازل ان کو ملا کرتی ہے سرفرازی ازل ان کو ملا کرتی ہے نقوت سر جو تیرے پہ میٹا جاتے ہیں نفوت سر جو تیرے در پہ میٹھا جاتے ہیں اے مسیحا تیرے بیمار ہے ایسے بیمار ہے مسیح بیمار ہیں ایسے بیمار کے جہاں بھر کا وہ دکھ درد مٹا جاتے ہیں کہ جہاں کا وہ دکھ درد مٹا جاتے ڈوبے رہتے ہیں تیری یاد میں جو شام و سحر ڈوبے رہتے ہیں تیری یاد میں جو شام شامو سہر ڈوب تو محفل سے لگا جاتے ہیں ڈوبتوں کو وہی ساحل سے لگا جاتے ہیں وہ ساتھ کونوں مکان جن کے لیے تنگ ہوئی وسعت مساتے مکان جن کے لیے تنگ ہوئی وہ درا سے دل شیدا میں سما جاتے ہیں وہ درا سے دل شیدا سام جا تے ہیں آسمان تجھ سے اٹھائے نہ اٹھیں گے سن لے آسمان تجھ سے اٹھائے نہ اٹھیں گے سن لے ہجر کے صد میں جو شاپ اٹھا جاتے ہیں ہجر کے صدوں میں جو رخوت سر جو تیرے در پہ میٹھا مٹا جاتے ہیں ہر بلندی کو وہی چاہتی کھا جاتے ہیں ہر بلندی کو تیری چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا جاتے ہیں ہر بلندی کو وہی نیچا دکھا جاتے ہیں ذکر سرکار بھی کیا آگ ہے جس سے سنی ذکر سرکار بھی کیا آگ ہے جس سے سنی ذکر میلاد بھی کیا آگ ہے جس سے سنی بیٹھے بیٹھے دلے نجی

کو جلانا ہے دشت پیبا میں نہیں کیل کا کھٹکا دشت پیبا میں نہیں کیل کا کھٹکا نازک کندام وہاں برہنا پا جاتے ہیں ناز کندام صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ سلم علیہ حبیب اللہ مفتی اعظم کی زمین میں حضور مفتی اعظم کی منفرت میں نے کری تھی وہ میں سناتا ہوں زینت زین صدر قضا ملتا نہیں زینت تیسو صدر قضا ملتا نہیں لال یک تیش ہے احمد مدردار احمد رضا ملتا نہیں